حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تحقیق مجھے خون آتا رہتا ہے اس لیے میں کبھی پاک نہیں ہوتی تو کیا میں مستقل نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم صرف اتنے دن رات نماز چھوڑو جن دنوں میں تمہیں حیض آیا کرتا تھا پھر غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو اور نماز شروع کر دو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو چوون